ابو حرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابن آدم زمانے کو گالی دینے کے باعث مجھے تکلیف پہنچاتا ہے حالانکہ میں زمانہ ہوں تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہیں میں ہی دن رات کو بدلتا ہوں مشکات المصابی حدیث نمبر بائیس